تحجد قیام اللیل قیام رمضان اور وطر فضیلت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہو دعب الصالحین قبلکم وہو قربت لکم الى ربکم ومکفرت للسیئات ومنہات عن الاثم تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لئے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور یعنی مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے صحیح ابن خزامہ کتاب باب صلات التطوع باب التحریز على قیام اللیل حدیث نمبر 1135 وسندہ حسن جامع الترمذی حدیث نمبر 3549 وسندہ حسن حافظ عراقی نے اسے حسن جبکہ حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 اور امام زہبی نے صحیح کہا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا پھر نماز تحجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا پھر اس نے بھی نماز پڑھی پھر اگر بیوی یعنی غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی پھر نماز تحجد پڑھی اور اپنے خامد کو جگایا پھر اس نے بھی نماز پڑھی پھر اگر خامد غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے سنن سنن ابی داود کتاب التطوع باب قیام اللیل حدیث نمبر 1308 وسندہ حسن امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 میں امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1148 میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 646 میں امام ذہبی اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46 میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل رات یعنی تحجد کی نماز ہے صحیح مسلم کتاب السیام باب فضل صوم المحرم حدیث نمبر 1163 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرا کے ساتھ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے تو سویا رہ پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرا کھل جاتی ہے اور اگر وضو کرے تو دوسری گرا کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرا بھی کھل جاتی ہے اور وہ شاد مان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے ورنہ اس کی صبح خبیص اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے صحیح بخاری کتاب التحجد باب عقد الشیطان علی قافیت الرأس اذا لم يصلی باللیل حدیث نمبر 1142 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الحث علی صلاة اللیل وان قلت حدیث نمبر 776 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں صحیح بخاری کتاب التحجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل حدیث نمبر 1145 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل حدیث نمبر سات سو اٹھاون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کرنے کا انداز سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے آپ سے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں آپ نے فرمایا کیا پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحیح بخاری کتاب التحجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیل حدیث نمبر 1130 صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین باب اکثار الاعمال والاجتہاد فی العبادہ حدیث نمبر 2819 نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو یعنی بستر سے تحجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے اللہ اکبر الحمد سبحان اللہ وبحمدی سبحان الملک القدوس استغفر اللہ لا الہ الا اللہ اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ اللہ سب سے بڑا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ اپنی تعریف سمیت یعنی ہر عائب سے پاک ہے میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح حدیث نمبر 5085 وہو حدیث حسن مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے مرعات المفاتیح حدیث نمبر 1225 آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دعائیں دس دس بار پڑھتے تھے پھر کہتے اللہم لی وحدینی ورزقنی وعافینی اے اللہ مجھے معاف فرما دے مجھے ہدایت عطا کر مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز پھر وضو وغیرہ کر کے تحجد شروع کرتے سنن نبی دعوت کتاب باب ما به الصلاة من الدعاء حدیث نمبر سات سو 66 وسندہ حسن امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 649 میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ سب سے بڑا ہے بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے پھر کہے اللہ اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی صحیح بخاری کتاب التحجد باب فضل من تعار اللیل حدیث نمبر 1154 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے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 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خالدين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اڑتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی پھر بے اختیار پکار اڑتے ہیں اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے باطل اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو ہر عیب سے پاک ہے بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے پروردگار تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی و رسوائی میں ڈال دیا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے بس اے ہمارے خالق ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اے ہمارے رازق جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لیا یعنی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل نہیں کروں گا خواہ مرد ہو یا عورت بعض تمہارے بعض سے ہیں لہٰذا جن لوگوں نے یعنی میری خاطر ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا یعنی عائش و عشرت سے چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور اس کتاب کو بھی جو اس سے قبل خود ان کی طرف اتاری گئی تھی وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے یہی ہے وہ لوگ جن کا اجر ان کے رب کے پاس یعنی محفوظ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والو صبر سے کام لو بہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تا 200 تہجد کی دعائے استفتاح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وبعدك الحق ولكاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك وبك آمنت وعليك توكلت وإليك وإليك أنبت خاصمت حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما وما وما أخرت أسررت أعلنت و المقدم اللہ المؤخر لا کا تو اخراسر الہی تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے یعنی سب کچھ سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے تو حق ہے اور یعنی دنیا و آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے آخرت میں تیری ملاقات حق ہے تیرا کلام حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے تمام انبیاء حق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے الہی میں تیرے سامنے جھک گیا میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا صرف تیری مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں میں نے صرف تجھے اپنا حاکم مانا سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈالنے والا ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے صحیح بخاری کتاب التحجد باب التحجد باللیل حدیث نمبر 1120 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائه باللیل حدیث نمبر 769 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا صاحب خاری کتاب التحجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ حدیث نمبر 1147 سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قیام کیا اور اس ایک آیت کو یعنی عجز و الحا سے بار بار پڑھتے صبح کر دی ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے سورہ سردہ آیت نمبر 118 سورہ اٹھارہ سنن نسائی کتاب الافتتاح باب تردید حدیث نمبر 1011 وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھی پھر رکو کیا اور آپ کا رکو آپ کے قیام کی مانند تھا یعنی قیام کی طرح رکو بھی کافی طویل کیا پھر آپ نے رکو سے سر اٹھایا اور آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا یعنی رکوع کی طرح قومہ بھی کافی لمبا کیا پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی مانند تھا یعنی قومہ کی طرح سجدہ بھی کافی لمبا کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے یعنی سجدے کی طرح جلسے میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا اس طرح آپ نے چار رکعتوں میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ معدہ پڑھی سنن نبی داود کتاب الصلاح باب ما یقول الرجل فی رکوعه و وہ حدیث صحیح سبحان اللہ یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد صرف چار رکعات میں سوا سات پارے پڑھے پھر رکوع قوم سجدے اور جلسے کی درازی اور ان میں تسبیحات اور دعاؤں کی کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم تھا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا آپ نے سورہ بقرہ شروع کی میں نے سوچا کہ آپ سو آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے مگر آپ پڑھتے چلے گئے میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ کو ایک رکعت میں ختم کریں گے لیکن آپ پڑھتے رہے آپ نے سورہ بقرہ ختم کر کے سورہ نساء شروع کر لی پھر اسے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا اسے بھی ختم کر ڈالا آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے سورہ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا صحیح مسلم کتاب و سلاۃ المسافرین باب استحباب فی القراطی اللیل حدیث نمبر سات سو بہتر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی تلاوت النساء کے بعد کی حالانکہ ترتیب میں النساء سے پہلے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو رات کو قیام کرو اور نیند بھی صحیح بخاری کتاب التحجد بابن حدیث نمبر 1153 اس سے معلوم ہوا کہ کسی امتی کا ساری رات عبادت میں گزارنا درست نہیں ہے واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے آپ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا ایک ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو بیس دن میں ختم کر لیا کرو انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دس دنوں میں ختم کر لیا کرو انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا سات دن میں ختم ختم کر لیا کرو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فی کم القرآن حدیث نمبر پانچ ہزار چون صحیح مسلم کتاب السیام باب عن الدہر حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انسٹھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک تین دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو تین دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے سنن ابی داود کتاب شہر باب فی کم القرآن حدیث نمبر ایک ہزار تین سو کتاب القراءات باب انفی کم اقرا حدیث دو ہزار نو سو انچاس امام ترمدی نے اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں دو سو آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوگا المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکسٹھ صحیح ابن خزامہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تینتالیس اس روایت کی سند حسن ہے بن عبد الحمید جمہور کے نزدیک راوی ہے لہذا حسن الحدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب و سلاۃ المسافرین بابو جامع اللیل حدیث نمبر سات سو چھیالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات نماز پڑھنے کا معمول نہیں تھا مگر کبھی کبھار ایسا بھی کر لیتے تھے جیسا کہ مذکور حدیث میں صبح تک نماز پڑھنے کا ذکر ہے یا سنن نسائی کے حوالے سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث صفحہ نمبر دو سو تراسی پر گزر چکی ہے کہ آپ نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کی یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں احیاء لیلہ تمام شب کی عبادت کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس لیے ساری رات جا کر عبادت کرنے کو معمول بنا لینا اور اس پر ہمیشگی کرنا یا اکثر ایسا کرنا خلاف سنت ہے لیکن کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھیے صفت و سلاطن النبی صلی اللہ علیہ وسلم للالبانی صفحہ نمبر ایک سو پانچ مولانا عبد الولی خان اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تم نے درست کہا یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا گیا اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین سوال کیے جن میں سے دو قبول ہوئے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے اسے اللہ نے قبول فرما لیا دوسرا سوال یہ کہ میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو یہ بھی قبول کر لیا گیا پھر میں نے سوال کیا کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب احیاء اللیل حدیث نمبر 1649 وسندہ صحیح جامع الترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی سوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فی امته حدیث نمبر 2175 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 1830 میں اور امام ترمزی نے اسے حسن غریب صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سری یعنی آہستہ اور کبھی جہری یعنی بلند آواز سے قراءت فرماتے جامع ترمزی کتاب باب ما جاء فی القراءت باللیل حدیث نمبر چار سو انچاس سنن سنن ماجہ کتاب اقامت الصلاوات باب ما جاء فی صلاحت فی نمبر ایک ہزار تین سو چون امام ترمزی نے اسے حسن کہا ہے سنن ابی داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سینتیس جب آپ گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرآت سنائی دیتی تھی سنن نبی داود کتاب التطوع باب رفع الصوت بالقراءت فی صلاة اللیل حدیث نمبر 1327 اس کی سند حسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ قرآت سے نوافل پڑھ رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوافل میں اونچی آواز سے قرآت کر رہے ہیں جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر رات میں آپ کے پاس سے گزرا آپ پست آواز سے نوافل پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی پھر آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رات میرا آپ کے پاس سے گزر ہوا آپ اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سوئے کو بیدار کرنا چاہتا تھا یعنی کہ وہ بھی تحجد پڑھیں اور شیطان کو بگانے کا ارادہ رکھتا تھا اس پر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذرا اونچی آواز سے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا سنن نبی الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل حدیث نمبر 1329 وسند حسن امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1161 میں امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 656 میں امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر صفحہ نمبر تین سو دس میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا معمول سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا معمول بیان فرماتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کی نماز بالعموم گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے پہلے آپ چار رکعت پڑھتے بس ان کی خوبی اور درازی نہ پوچھو پھر آپ چار رکعت پڑھتے بس ان کی خوبی اور درازی بھی کچھ نہ پوچھو پھر آخر میں آپ تین رکعت یعنی پڑھتے صحیح بخاری کتاب باب قیام صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ حدیث نمبر 1147 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدد رکعات النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل حدیث نمبر 738 قیام اللیل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم وطر پڑھنے کا طریقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یو بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک گیارہ رکعتیں پڑھتے ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت وطر پڑھتے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل حدیث نمبر سات سو چھتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکاتے ہیں جب صبح یعنی صادق ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو یہ یعنی ایک رکعت پہلی ساری نماز کو طاق بنا دے گی صحیح بخاری کتاب الوطر بابو ماجا الوطر حدیث نمبر نو سو تا نو سو ترانوے صحیح مسلم کتاب ولاط المسافرین بابو مثنا مثنا حدیث نمبر سات سو انچاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر آخر رات میں ایک رکعت ہے صحیح مسلم کتاب المسافرین باب صلاۃ اللیل مثنا مثنا حدیث نمبر سات سو باون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکاتے ادا کرو صحیح مسلم کتاب و المسافرین المسافرین صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و باللیل حدیث نمبر 768 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا پہلے دو رکاتے پڑھی پھر دو طویل رکھاتے پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکھاتے پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکھاتے پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکھاتے پھر ان سے ہلکی دو طویل رکعتیں پھر ایک ویتر پڑا یہ تیرہ رکاتے ہوئیں آپ کی ہر دو رکعتیں پہلی والی دو رکعتوں سے ہلکی ہوتی تھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و باللیل حدیث نمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت ویتر پڑھتے یعنی آخری دو رکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان یعنی سلام پھیر کر بات چیت بھی کرتے سنن سنا ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات باب ماجہ فی الوتر برقعہ حدیث نمبر 1177 وہو حدیث صحیح المصنف لبن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 حدیث نمبر 6803 بویسری نے اسے صحیح کہا ہے نیز سنیے صحیح مسلم حدیث نمبر 736 ترقیم دار السلام 1718 اور صحیح ابن حبان الموارد حدیث نمبر چھ سو اٹھتر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اور ایک رکعت میں سلام سے فصل یعنی جدائی کرتے صحیح ابن دو ہزار چار سو چوبیس دوسرا نسخہ دو ہزار چار سو تینتیس وسندہ صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بیاسی میں اسے قوی کہا ہے یعنی تین وطر بھی اس طرح پڑھتے کہ دو رکعات پڑھ کر سلام پھیر اور پھر اٹھ کر تیسری رکعت الگ پڑھتے مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وطر پڑھا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا وہ فقیح اور صحابی ہیں صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ذکر معاویہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونسٹھ تین ہزار سات سو پینسٹھ امام یعنی وطر کی فرماتے ہیں رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر ایک رکعت الگ پڑھنے والی احادیث زیادہ ثابت ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سات کبھی نو اور کبھی گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب التحجد باب ان کیفہ سلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انتالیس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل سات رکعات سے تیرہ رکعات تک فرمایا ہے پانچ تین اور ایک وطر سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے لہٰذا جو شخص پانچ رکعت تو یعنی پانچ رکعت پڑھے اور جو کوئی تین رکعت وطر پڑھنا چاہے تو تین رکعت پڑھے اور جو کوئی ایک رکعت وطر پڑھنا چاہے تو ایک رکعت وطر پڑھے سنن داود کتاب الوطر باب ال کمل وطر حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بائیس سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع بثلاث وخمس وسبع وتسع حدیث نمبر 1190 امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 303 میں ذہبی نے اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 670 میں اسے صحیح کہا ہے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یعنی کل تیرہ رکعت پڑھتے اور ان میں پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے یعنی اور ان پانچ وطروں میں کسی رکعت میں تشاہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں صحیح مسلم کتاب المسافرین باب اللیل اللیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث نمبر سینتیس یعنی انہی تیرہ رکعت میں پانچ رکعت وطر بھی شامل ہوتے مولانا عبد السمد رفیقی معلوم ہوا کہ وطروں کی پانچوں رکعتوں کے درمیان تشاہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ پانچ پانچوں رکعتیں پڑھ کر قادہ میں اتحیات درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے تین وطروں کی قراءت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سب حسم ربک کل دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے السنن القبرہ للبیحقی جلد نمبر تین صفحہ نمبر اڑتیس کتاب الصلاة باب و یقرأ فی الوطر بعد الفاتحہ حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھپن امام حاکم حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پانچ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو بیس میں زہبی نے اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چھ سو پچہتر میں اسے صحیح کہا ہے وسن حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو بار وطر پڑھنا جائز نہیں سنن نبی داود کتاب الوطر باب فی نقض الوطر حدیث نمبر 1439 امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1101 میں اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 671 میں اسے صحیح اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر 481 میں حسن کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھو پانچ یا سات وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو سنن تارا قطنی کتاب الوطر باب لا تشبہ الوطر بصلاة المغرب جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچیس تا ستائیس حدیث نمبر ایک دو مسند صحیح امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر صفحہ نمبر تین سو چار میں زہبی نے اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر چھ سو اسی میں اسے صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ وطر میں نماز مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے گویا تین وطر پڑھنے ہوں تو ایک تشاہد اور ایک سلام کے ساتھ یا پھر دو تشاہد اور دو سلام کے ساتھ پڑھے جائیں ان دونوں طریقوں میں مغرب کی نماز سے مشابہت نہیں ہوتی مولانا عبد السمد رفیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ صحیح بخاری کتاب الصلاح باب الحلق والجلوس فی المسجد حدیث نمبر چار سو بہتر صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین باب بابو اللیل مثنا مثنا والوطر رکعہ من آخر اللیل حدیث نمبر سات سو اکاون اور فرمایا وطر آخر رات میں ایک رکعت ہے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب و مثنا حدیث نمبر سات سو باون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب وطر پڑھ لے اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وطر پڑھے کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولا حدیث نمبر سات سو پچپن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات رات رات کے وسط اور پچھلی رات یعنی رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے صحیح بخاری کتاب الوطر باب ساعات نمبر نو سو چھیانوے صحیح مسلم کتاب ولاۃ المسافرین باب اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر سات سو پینتالیس بن ہشام رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے مومنوں کی ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتلائیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کے وقت اٹھاتا تو آپ کرتے اور وضو کرتے اور نو رکعات نماز یعنی وطر پڑھتے یعنی سات رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ آٹھویں رکعت کے بعد قادے میں بیٹھتے بس اللہ کو یاد کرتے اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے پھر نویں رکعت پڑھتے اور یعنی اس کے بعد آخری قادے میں بیٹھ جاتے اور اللہ کو یاد کرتے اور اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے پھر سلام پھیرتے اور ہم کو سلام کی آواز سناتے پھر بیٹھے بیٹھے دو رکعتیں پڑھتے یوں آپ گیارہ رکعت ادا فرماتے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ سات رکعت وطر پڑھتے تھے اور بعد میں دو رکعتیں بھی پڑھتے یوں نو رکعت ہو جاتی آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں بارہ رکعت نفل پڑھتے اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں صحیح مسلم کتاب و سلاۃ المسافرین باب جامع نام عنہ او مریضہ حدیث نمبر سات سو چھیالیس آٹھ رکعات پڑھنے کے بعد تشاہد بیٹھ کر درود پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے یعنی قادہ اولا میں تشاہد درود اور دعا کے بعد کھڑے ہوتے تھے سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب کیف الوتر بتسع حدیث نمبر 1721 مولانا عبد الولی خان اس حدیث شریف سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک سلام کے ساتھ نو وطر پڑھے اور ساتھ بھی دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ ہر دو رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صرف آٹھویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور پھر آخری طاق رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے وطروں کے سلام کے بعد کی دعا سیدنا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیر کر تین بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بلند فرماتے سبحان الملک القدوس پاک ہے بادشاہ نہایت پاک سنن داود کتاب الوطر باب الدعاء عباد الوطر حدیث نمبر 1430 وهو حدیث صحیح سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب ذکر الاختلاف علی الابکر فی حدیث نمبر 1733 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 677 میں اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وطر پڑھنے سے سویا رہے یعنی پچھلی رات اٹھ نہ سکے یا وطر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وطر پڑھ لے سنن نبی داود کتاب باب الفطر فی الوطر حدیث نمبر 1431 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 302 میں اور حافظ زابی نے اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا یعنی اٹھ نہ سکا پھر اسے نماز فجر سے زہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا صحیح مسلم کتاب ولاط المسافرین باب جامع اللیل ومن نام عنہ او مارزا حدیث نمبر سات سو سینتالیس ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو صحیح بخاری کتاب الرقاق باب القصد والمداومت علی العمل حدیث نمبر 6464 6465 صحیح مسلم کتاب و صلاح المسافرین باب فضیلت العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ حدیث نمبر 782 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا صحیح بخاری کتاب التحجد باب انوا یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومو حدیث نمبر 1152 دعائے قنوت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات ویقنت قبل الرکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب و ذکر اختلاف الفاظ الناقلین حدیث نمبر 1700 سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع و بعد حدیث نمبر 1182 حدیث صحیح اسے ابن السکن نے صحیح کہا ہے وطر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں اور جو روایات صحیح ہیں ان میں سراحت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوط نازلہ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وطر میں رکوع سے قبل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی رسی ہے وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے کھول دو ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے صحیح بخاری کتاب التحجد باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ حدیث نمبر 1150 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب فضیلت العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ حدیث نمبر 784 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے صحیح مسلم کتاب المسافرین باب فضیلت العمل الدائم من قیام اللیل حدیث نمبر پچاسی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں قنوت وطر میں کہوں اللہم مہدینی في فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں نے عافیت بخشی ہے اور جن لوگوں کو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی میرے لیے برکت ڈال دے اور جس شر اور برائی کا نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ یقیناً ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے ہمارے پروردگار تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے سنن نبی داود کتاب الفطر باب القنوت فی الوطر حدیث نمبر 1425 1426 وہو حدیث صحیح جامع ترمزی کتاب الفطر ما ماجا افی قنوت الفطر حدیث نمبر 464 امام ترمزی نے اسے حسن اور امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1095 میں صحیح کہا ہے تنبیحات دعائے قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے البتہ مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ایک میں فی رفع الیدین فی قنوت الوطر میں بعض آثار ملتے ہیں یعنی اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوت وطر کی دعا پڑھنا صحیح ہے بعض ائمہ کے اقوال کے لیے سنیے تحفت الاحوزی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھیاسی ربنا و تعالیت کے بعد نستغفر کا و نتوب الیک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ کہا یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے میں بھی الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی بلکہ یہ فرمایا ہے چھینک آنے پر الحمد علا کل حال پڑھا جائے جامع ترمزی کتاب العدب باب ما یقول حدیث نمبر دو ہزار سات سو وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ دو سو میں اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس رد جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے صحیح بخاری کتاب الصلح باب صلح جور نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے صحیح مسلم کتاب الاقضیہ باب الاحکام الباطلتی و رد محدثات الامور حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ جز لوین حدیث نمبر اکتر بلفظ من احدث فی دیننا لیس صفی دینا رد و وسن صحیح معلوم ہوا کہ مسنون اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے صحیح ابن خزامہ حدیث نمبر 1100 میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کراتے اور قنوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے لہٰذا قنوت وطر کے آخر میں صلی اللہ علیہ نبی یہ پڑھنا درست ہے قنوت نازلہ کفار کے ساتھ جنگ مسلمانوں پر آمدہ مصیبت اور غلبہ کفار کے وقت دعائے قنوت پڑھنی چاہیے اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں مومن عورتوں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے ان کی باہمی اصلاح فرما دے اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما الہی اہل کتاب کے کافروں پر اپنی لانت فرما جو تیری راہ سے روکتے تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا القبرال البحقی کتاب باب دعا القنوت جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دس دو سو گیارہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تینتالیس امام بحقی نے اسے صحیح کہا ہے اس کی صنعت قوی ہے کیونکہ ابن جریج کی عطا بن ابی رباح سے روایت قوی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں پر بد دعا یا مسلمانوں کے لیے نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز سے دعا فرماتے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب لیس لک من الامر شیء حدیث نمبر 4569 4560 صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات حدیث نمبر 675 قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے مسند احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو سینتیس حدیث نمبر بارہ ہزار چار سو دو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک پانچوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے سنن نبی داود کتاب الوطر باب القنوت فی الصلاح حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تینتالیس امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچیس دو سو چھبیس میں حافظ زہبی نے اور امام امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 618 میں اسے صحیح کہا ہے اس روایت کی سند حسن ہے یزید نے ہلال بن خباب سے اس کے اختلاط سے پہلے سنا ہے قیام رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی حکم دیے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے صحیح بخاری کتاب و التراویح باب فضل من قام رمضان حدیث نمبر دو ہزار نو صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح حدیث نمبر سات سو انسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں با جماعت قیام رمضان کیا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے شروع میں آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا یہاں تک کہ تیئیسویں رات کو آپ نے ہمیں قیام رمضان کرایا پھر آپ نے چوبیسویں رات چھوڑ کر پچیسویں رات کو پھر چھبیسویں رات کو چھوڑ کر ستائیسویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عیشہ ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے سنن نبی داود کتاب شہر رمضان باب قیام شہر رمضان حدیث نمبر 1375 وسندہ صحیح جامع ترمزی کتاب الصوم باب فی قیام شہر رمضان حدیث نمبر 806 امام ترمزی نے امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 951 میں نو سو انیس میں اور امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھ میں اسے صحیح کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تین رات کے بعد فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا چنانچہ تم اپنے اپنے گھروں میں یعنی رمضان کی راتوں کا قیام کرو آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب بابو اللیل حدیث نمبر سات سو اکتیس مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب صلاۃ النافلۃ بیتی ہی و جوازی فی المسجد حدیث نمبر سات سو اکاسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام کے پیچھے باجماعت قیام رمضان یعنی دوبارہ شروع کرایا مگر یہ بھی فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے صحیح بخاری کتاب و سلاد تراویح باب فضل قام رمضان حدیث نمبر دو ہزار دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا یعنی پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا اور بوجہ خوف فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رمضان اختیار نہیں فرمایا تھا پھر سے جاری فرمایا صحیح بخاری کتاب و سلادی تراویح باب فضل قام رمضان حدیث نمبر دو ہزار نو صحیح مسلم کتاب و صلاحت المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح حدیث نمبر سات سو انسٹھ اس طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ساری امت کا عمل رہا اور جس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجموعی تائید حاصل ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوا کرتی نیز اجماعی امت کی وجہ سے بھی یہ بدعت نہیں ہے ویسے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم میں سے ہے جن کی سنت اختیار کرنے کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے سنن نبی داود کتاب کتاب السنہ باب لزوم السنہ حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سات وسن صحیح جامع مزی کتاب العلم باب ما جاء الاخذ واجتناب بابو حدیث نمبر 2676 لہذا جب کسی خلیفہ راشد کی سنت کو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قبول کر لیں تو وہ باقی امت کے لیے حجت بن جاتی ہے اس لحاظ سے پورے رمضان میں قیام اللیل کا باجماعت اہتمام بدعت نہیں ہے دراصل سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جو بدعت کہا ہے تو اس سے مراد بدعت کا لغوی معنی ہے لیکن افسوس کے بعض لوگ اپنی بدعات کو جائز ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بدعاتی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین نیز بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کی اصل اور دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو جبکہ تراویح با جماعت کی دلیل سنت میں موجود ہے رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پورے مہینے میں اسے باجماعت ادا نہیں کیا تو اس میں آپ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں اسے فرض نہ قرار دے دیا جائے اور اب یہ خطرہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے اس لیے پورا مہینہ تراویح باجماعت کا اہتمام بلا شبہ مشروع ہے مولانا السمد رفیقی رمضان میں تحجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے جامع ترمزی کتاب السوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان حدیث نمبر آٹھ سو صحیح سنن ابی داود کتاب شہر رمضان باب فی قیام شہر رمضان حدیث نمبر ایک ہزار تین سو امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تحجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے سرے سے منقول ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کسی رات کو تہجد اور قیام رمضان کا الگ الگ اہتمام کیا ہو قیام رمضان گیارہ رکعات ابو سلمہ رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم رات کی نماز یعنی بالعموم گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب التحجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ حدیث نمبر 1147 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافر باب صلاة الليل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل حدیث نمبر 738 سو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعات قیام رمضان کرایا پھر وطر پڑھائے صحیح ابن خزامہ کتاب و ذکر باب و ذکر دلیلی بے ان لئی سب فروغ حدیث نمبر ایک ہزار ستر و مسند ابی یعلا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو امام ابن خزامہ نے اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر نو سو بیس میں اسے صحیح کہا ہے عیسیٰ بن جاریہ جمہور محدثین کے نزدیک موسک ہیں لہٰذا یہ سند حسن لی ذاتی ہی ہے پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات جو نماز پڑھائی تھی وہ گیارہ رکعات ہی تھی سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا نا ابئی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات قیام رمضان پڑھائیں پڑھائے امام مالک کتاب السولا فی رمضان جاء ماجا قیام رمضان حدیث نمبر دو سو چھپن ضیاء المقدسی نے اسے صحیح کہا ہے ثابت ہوا کہ سید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے قاریوں کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیس رکعات قیام اللیل کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى الصلاة قلت کم بینہما قال قدر خمسین او ستین یعنی آیہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے یعنی اور نماز پڑھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دونوں یعنی سحری اور نماز میں کتنا وقفہ تھا تو انہوں نے بتایا کہ سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن حکیم کی پچاس یا ساٹھ آیتیں پڑھ لیتا ہے صحیح بخاری کتاب مواقع الصلاح باب وقت الفجر حدیث نمبر پانچ سو پچہتر